ابو بکر نے خبر دی انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ روپے کا بندہ چادر کا بندہ کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اس حدیث کو اسرائیل اور محمد بن جہادہ نے ابو حسین سے مرفو نہیں کیا صحیح بخاری हदीस नंबर दो हज़ार आठ सौ छियासी